یونس نے ابن شہاب سے اور انہوں نے عروہ بن زبیر سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہیں اور حبشی اپنے چھوٹے نیزوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کھیل یعنی مشقیں کر رہے تھے اور آپ مجھے اپنی چادر سے چھپائے ہوئے ہیں تاکہ میں ان کے کرتب دیکھ سکوں پھر ہم میری خاطر کھڑے رہے حتیٰ کہ میں ہی ہوں جو واپس پلٹی اندازہ کرو ایک نو عمر لڑکی کا شوق کس قدر ہوگا جو کھیل کی شوقین ہو یعنی کتنی دیر تک کھڑی رہی ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چونسٹھ